حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس کی نہ دے تو قیامت کے کے کے دن اس اس مال کو سامنے گنجے سام کی صورت دی جائے گی جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے وہ شخص کے منہ کے دونوں کناروں کو پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله یعنی جو لوگ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے اور قیامت کے دن وہ مال ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوراسی